جایا ہے شام دا مسافر دنیا تو ٹر سدھایا ہے شام دا مسافر اے لال میرے اکبر آواز دو کہاں ہو کیا مدین آواز دو کہاں ہو سبتے نبی کے دل بر کہاں پھولوں میں ڈھونڈتی ہوں خاروں میں ڈھونڈتی ہوں بیٹھے ہوئے لہو کی دھاروں میں ڈھونڈتی ہوں تجھ کو فلک پہ بیٹا تاروں میں ڈھونڈتی ہوں سوئے ہوں سے چھپ کر آواز دو کہاں ہو